خدا مرشد اختار ازدار مرشد اختار بیس باز با کے کسے کیا چلتا ہے پھپا کسے کیا چلتا ہے کیا کسے کیا چلتا ہے پھپا کسے کیا چلتا ہے نسبت ہے مجھ کو اس نام کا ملتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ باپا سے محبت کرتا ہے یہاں پاپا کا سکہ چلتا ہے باپا کا سکہ چلتا ہے یہاں پاپا کا سکہ چلتا ہے باپا کا سکہ چلتا ہے کس قدر شاداب دیکھو گلشن اتار گئے کس قدر شاداب دیکھو گلشن اتار گئے ہے کرم اللہ کا ہے کرم اللہ رامت سرکار ہے کیا پپا کا کیا چلتا ہے پپا کا سکہ چلتا ہے کیا پپا کا کیا چلتا ہے بابا کا سکہ چلتا ہے بن گئے لاکھوں مبلک آپ کے زیر سے بن گئے مبل آپ کے زیر اثر گنگ تھی جس کی زباں گنگ تھی جس کی زباں وہ شولہ گفتار ہے کیا پھپا کسی کیا چلتا ہے بابا کا سکہ چلتا ہے بابا کا سکہ چلتا ہے بابا کا سکہ چلتا ہے سے نسبت ہے مجھ کو اس نام کا ملتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ ہے بابا سے محبت کرتا ہے کیا چلتا ہے باپا کسے کیا چلتا ہے کیا پابا کسے کیا چلتا ہے باپا کسے کیا چلتا ہے آپ کی تقریر میں تحریر میں تاریخ تاثیر ہے آپ کی تقریر میں تحریر میں تاثیر ہے آپ کی الفت میں یارو آپ کی الفت میں یارو سارا ہی سنسار ہے کیا بابا کا کیا چلتا ہے بابا کا کیا چلتا ہے کیا بابا کا کیا چلتا ہے کا چلتا ہے سبز سر پہ گئے امام زلف کالی کالی گئے سبز سر پہ گئے امام زلفے کالی کالی پیر گن میں صفا کردار ہے کیا پپا ک سے چلتا ہے بابا کا سکہ چلتا ہے کیا پھپا کسی کیا چلتا ہے بابا کا سکہ چلتا ہے نسبت ہے مجھ کو اس نام کا صدقہ ملتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ ہی باپا سے محبت کرتا ہے یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے باپا کا سکہ چلتا ہے یہاں باپا کا سکہ سکہ چلتا ہے مشکلوں کے جنگلوں میں پھر رہے گو کیوں داس مشکلوں کے جنگلوں میں پھر رہے گو کیوں داس المدد رفتار کہہ دو المدد رفتار کہہ دو پھر تو بیڑا پا یہاں پپا کا سکیہ چلتا ہے پپا کا سکیہ چلتا ہے یہاں پپا کا سکیہ چلتا ہے پپا کا سکا چلتا ہے بارہ مدنی قافلوں کا جو مسافر بن گیا بارہ مدنی قافلوں کا جو مسافر بن گیا بل یقین پاپا کا سکیا چلتا ہے پاپا کا سے کیا چلتا ہے پاپا پپا کا سکیا چلتا ہے پاپا کا سکا چلتا ہے سے نسبت ہے مجھ کو اس نام کا صدقہ ملتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ پاپا سے محبت کرتا ہے کیا پاپا کسے کیا چلتا ہے پپا کسے کیا بابا کا کیا چلتا ہے بابا کا سکیا چلتا ہے دعوت اسلامی کی مولا جگہ میں دھوم گو دعوت اسلامی کی مولا جگہ میں دھوم گو اس دعا کا نور دیکھو اس دعا کا نور دیکھو لبے عطا پپا ک سے کیا چلتا ہے پپا کا سکہ چلتا ہے کیا پپا کا سکہ چلتا ہے پپا کا سکہ چلتا ہے چل چلاتی دھوپ غم کی کیا بگاڑے گی تیرا چل چلاتی دھوپ غم کی کیا بگاڑے گی تیرا اے اجاگر سر پے ہے کیا بابا کا کیا چلتا ہے بابا کا کیا چلتا ہے کیا پھپا کسے کیا چلتا ہے بابا کا سکہ کیا چلتا ہے نسبت ہے مجھ کو اس نام کا صدقہ ملتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ باپا سے محبت کرتا ہے یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے باپا کا سکہ چلتا ہے یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے سے چلتا ہے بابا کا کیا چلتا ہے بابا کا کیا چلتا ہے